اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق جیسا بیٹا اور یعقوب جیسا پوتا عطا کیا ان میں سے ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی اور نوح کو ہم نے پہلے ہی ہدایت دی تھی اور ان کی اولاد میں سے داؤد سلیمان ایوب یوسف موسا اور ہارون کو بھی اور اسی طرح ہم نیک کام کرنے والوں کو بدلہ دیتی ہیں